حضور نے فرمایا بہت فتنے آئیں گے آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی تہتر فرقے ہو جائیں گے ہر شخص خود کو حق حق کرے گا حضور نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہے جس کو میں محمد عربی حق پر کہہ رہا جس کو حضور حق پہ کہیں اس کے حق ہونے میں شبہ ہے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی اور وہ حق پر ہوگی حق کی خاطر رہے گی اس کے مخالف اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے رستے میں نکل کے اللہ کے رستے میں لڑیں گے آج آپ کو کوئی ادھر بلائے گا کوئی ادھر بلائے گا کوئی کہے گا آؤ میں حق پہ ہوں کوئی کہو میں حق پہ ہوں میرے نبی کی یہ حدیث حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ سند صحیح کے ساتھ حد مشہور تک پہنچی ہوئی ہے کہ حق جماعت وہی ہے جو لڑے گی جو قتال کرے گی آپ کے سامنے موجود ہیں یہی مجاہد ہے نا جو لڑ رہے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے حق ہونے کی بشارت دے دی ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی آقا نے ایک بار صحابہ سے کہا دیکھو ہندوستان میں جہاد ہوگا جو اس جہاد میں جائے گا جا کے شہید ہو جائے گا وہ افضل ترین شہید ہوگا جو وہاں سے شرکت کر کے صحیح سال وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہوگا وہ محرر ہوگا آقا نے بشارت دے دی ہے اور فرمایا کہ یہ جماعت دجال کے ساتھ بھی قتال کرے گی جب دجال آ جائے گا لوگوں ہر طرف فتنے ہیں ہر طرف سانپ ہے ہر طرف پچھو ہے گمراہی کی دعوتیں ہیں پیٹ پالنے کی باتیں ہیں ایک جماعت جسے اللہ کے نبی نے حق کہہ دیا وہ اپنی جانے لٹانے کے لیے کشمیر میں افغانستان میں میں فلسطین میں دنیا کے کسی کسی کسی کفر کی کی کی پرواہ پرواہ پرواہ نہیں نہیں نہیں طاقت میزائل جوان تو یہ ہے مسلمان تو یہ ہے سچے تو یہ ہے خون ان کی گواہی دیتا ہے زمین ان کے قدم چومتی ہے آسمان انہیں جھک کے سلام کرتا ہے کیا قصور والوں اسی جماعت میں شامل ہونا چاہو گے جو ہونا چاہے گا اسے قربانی پیش کرنی پڑے گی اور جو رب کو دے گا رب اسے واپس لوٹا دے گا انشاءاللہ